نبی الکریم ربش لی صدری ویسر لی امری وحل وحلق تم یفقہ قولی ہمارا جو مشن ہے وہ کیا ہے اس کو کئی ڈھنگ سے بتایا جا سکتا ہے ایک یہ ہے بات کہ آج کل لوگ مذہب کو یا ریلیجن کو صرف ایک آشیرواد کے طور پر لیتے ہیں بلیسنگ کل پرسوں میں پیپر میں پڑھ رہا تھا ایک فلم اسٹار کی شادی تو سارا دھوم دھام تھا اور سب وہ آشیوادی سب طریقے سے ہو رہا تھا یعنی کچھ ریلیجس ہیڈس جو ہیں وہ آشیواد دے رہے تھے تو مذہب کا مطلب لوگوں کے نزدیک یہی ہے کہ ان کو آشیواد دیتا رہے بلیسنگ دیتا رہے برکت دیتا رہے there is reduced form of religion مذہب جو ہے یا ریجن جو ہے وہ دراصل انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا کے لیے ہے سب سے بڑی چیز جو انسان کو چاہیے وہ ہے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ میں نے پیپر پہ دیکھا کہ وہ دھوم دھام تھی شادی کے کروڑوں روپے خرچ ہو رہے تھے اب لوگ خوش رہے تھے بگن ہو رہے تھے تو کیا یہ اینیمل اینیمل لیول کی ہیپینیس ہے گھوڑے بچڑ کر اچھل کود رہے ہیں یا کپڑے پہن کر کے خوش ہو رہے ہیں یہ انیمل لیول کی ہیپینیس ہے اس سے اوپر کی جو ہیپینیس ہے جو انٹلیکچل ڈیولپمنٹ سے ہوتی ہے اس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں تو ہمارا جو مشن ہے وہ سچ پوچھے تو لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کہ ہیپینس کا ایک اور لیول ہے بہت اونچا لیول ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈیزائر جو ہیں چھوٹی چھوٹی جو یہ جو فالس قسم کے جو تماشے ہیں کپڑے میں اور فیشن میں اور اور, جو ڈیزائرز ہیں اس میں جو خوشی لے رہے ہیں وہ انیمل لیول کی خوشی ہے اور بہت ہی بڑا اور ایک لیول ہے خوشی کا ہیپینس کا اس سے لوگ جس کو کہتے ہیں ہندی میں ونچت اس سے ونچت ہیں تو ہمارا مشن لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ زیادہ بڑی جو ہیپینس ہے تو اس کا سورس ہے ریلیجن اسلام قرآن تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ اس اوپر کے لیول کی جو ہیپینس ہے اس کو جانیں جیسے آپ دیکھیے بہت لوگوں کو آپ بلکہ سبھی لوگوں کو آپ پائیں گے کہ نگیٹو تھاٹ پہ جیتے ہیں پوری پوری ہسٹری میں میں تو نہیں پایا کسی کو جو نیگیٹو تھاٹ میں نہ جیتا ہو عام طور پر دیکھیے دو قسم کے نگیٹو تھاٹ میں دیں لوگوں کے اندر ایک یہ کہ کوئی سیڈ میموری ہوتی ہے بس اسی کو لے کر کے لوگ اسٹریس میں رہتے ہیں ٹینشن میں رہتے ہیں اور سیڈ میموری ایک پارٹ آف لائف ہے کل پرسوں جو پیپر میں آئی ہے دھوم شادی کی اسی وقت میں نے کہا کہ آپ دیکھ لیجیے گا تھوڑے دن میں سپریشن ہوگا سپریشن ہو کر دونوں الگ ہو جائیں گے اور نہ ان کو خوشی نہ ان کو خوشی آپ دیکھ لیجیے گا وہ قصہ ہے کہ چار دن کی چالنی ہے پھر اندھیری رات ہے اس میں مجھے ذرا بھی شک نہیں ہے کہ یہ جو دھوم دھام مچی ہے ایک دن دو دن کے لیے خوشیوں کی ایک ایک باغ اگایا گیا تھا وہ بہت جلد اس میں خزاں آئے گی اور پھر دونوں الگ پھر ان کے لیے ایک سیڈ میموری رہ جائے گی بس تو لوگ یا تو سیڈ میموری میں جیتے ہیں جس کو بھی دیکھے وہ سیڈ میموری میں کہ مجھے وہ کھو گیا اس سے میں ڈپرائی ہو گیا یہ چیز مجھے نہیں ملی وہ چیز نہیں ملی تو ہر ایک کسی نہ کسی سیڈ میموری میں جیتا ہے اور دو چیز کیا ہے ہر ایک کسی نہ کسی اس میں جیتا کہ فلاں آدمی جو ہے اس میں ظلم کیا ہے فلاں آدمی جو ہے اس نے میرے ساتھ برا کیا ہے فلاں آدمی اس نے مجھے ابیوز کیا ہے تو یا تو کسی دوسرے آدمی کے بارے میں کہ اس نے مجھ سے انجس انجسٹس کیا ہے انجسٹس اس کو لے کر کے نگیٹو تھاٹ بنتا ہے یا پھر یہ لے کر کے کہ کوئی سیڈ میموری ہوتی اس کو لے کر بنتا ہے اب دیکھیے کہ آپ اسلام کی اسٹڈی کریں تو آپ پائیں گے کہ یہ دونوں کے دونوں جو ہیں بالکل آرٹیفیشل قسم کے فیلنگ ہیں کیوں اس لیے کہ آپ خدا کے جو کسی پلان ہے اس کو جانتے نہیں اس لیے یہ ہے آپ چاہتے ہیں کہ کروڑوں روپئے خرچ کر کے خوشی مل جائے تو خوشی تو مل نہیں سکتی کیونکہ کسی پلان آف گاڈ اس پہ ہے ہی نہیں یہ خوشی لوگ کرتے ہیں اتنے اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں بڑے بڑے محل بناتے ہیں شادیاں کرتے ہیں لیکن کسی کو بھی میں نے نہیں دیکھا کہ وہ زندگی کے پورے خوشیوں میں جیتا ہو کوئی بیوٹی کوئی فیشن کوئی شاپنگ کوئی آؤٹنگ کسی کو خوشی نہیں دیتی تو یہ کیا ہے یہ اس لیے ہے کہ خدا نے خوشی کو رکھ دیا ہے پیراڈائز میں یعنی پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں رکھ دیا ہے اسی لیے ہر آدمی کے اندر ٹمارو کانسیپٹ ہے جو کسی میں نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ اس پوری یونیورس میں ٹمارو کا کانسپٹ کسی میں نہیں ہے کل ہر ایک آج میں جیتا ہے ٹوڈے میں جیتا ہے چاہے ایک چوٹی ہو یا ایک پہاڑ ہو یا گلیکسی ہو سب ٹوڈے میں جیتے ہیں صرف انسان ہے جو ٹمارو میں جیتا ہے تو کیا ہے ٹمارو یہ خدا ریمائنڈ کر رہا ہے کہ تمہارا جو پلیجر ہے وہ ٹمارو میں رکھا ہوا ہے یعنی پیراڈائز میں ایسے جو آپ انجسٹس لیے رہتے ہیں وہاں بھی ٹمارو کی بات ہے اس دنیا کو خدا نے بنایا ہے کس لیے ٹیسٹ کے لیے ٹیسٹ کے لیے تو لوگوں کو فریڈم ہے فریڈم ہے تو کیا ہوگا لوگ انجسٹس کریں گے فریڈم کو مس یوز کریں گے part of creation plan you can not eliminate all this injustice and negative activities تو آپ کو کیا کرنا ہے ویٹ کرنا ہے اس دن کا جس دن ان لوگوں کو خدا پکڑے وہ پکڑے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں جیسے ہی آپ کو یہ دو تھاٹ آ جائیں کہ ڈیزائر میری پوری ہوگی پیراڈائز میں تو سیڈ میموری ختم جیسے ہی آپ یہ جان لیں کہ سارے لوگ پکڑے جائیں گے خدا کے ہیل میں ڈالے جائیں گے تو پھر آپ کو وہ بھی نگیٹو تھاٹ ختم تو سب سے بڑی چیز جس سے لوگ اپنے کو ڈپرائیو کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ کریشن پلان آف گاڈ جو ہے اس کو نہیں جانتے اور اس کا یہی یہی فارمولا ہے کوئی دوسرا فارمولا نہیں ہے کہ آپ جس چیزوں کو کھونے سے اپنے کو تناؤ میں ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں اس کے بارے میں آپ سوچ لیں کہ دنیا میں تو یہی ہونا ہے جو ہوا دنیا میں سیڈ ایکسپیرئنس ہی ہوں گے کوئی اسٹپڈ آدمی ہوگا جو یہ سمجھے کہ سیڈ ایکسپیرئنس نہیں ہوں گے ہم بچپن سے آج تک دیکھتے آئے ہیں کہ دھوم سے شادی ہوتی ہے لو میرج اور تھوڑے دنوں کے بعد دونوں میں بگاڑ دونوں الگ یہ الگ وہ الگ نہ ان کو خوشی نہ ان کو خوشی اگر کوئی کہے کہ وہ خوش ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے یاد رکھیے ایک صاحب میں سے آئے کہ فلاں جوڑا تو بہت خوش ہے میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے وہ جا کے اسکروٹنی کیجیے میں نے بتایا ان کو اسکروٹنی کے ہے کہ اندر سے وہ دونوں کے دونوں ناخوش ہیں اوپر ہا ہا کرتے ہیں خالی جو یہ کہے کہ میں خوش ہوں وہ جھوٹ بولتا ہے کیونکہ دنیا میں خوشی مل ہی نہیں سکتی تو بہرحال اسلام جو ہے اس کی یہ بہت بڑی اس کی بلیسنگ ہے کہ انسان کو بتاتا ہے کہ what is the creation plan of God یہی سورس ہے ہیپینس کا جب آپ یہ یقین کر لیں کہ بٹ ڈیزائر جو ہے ان کو فلفلمنٹ فلفلمنٹ ملے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں پیراڈائز میں تو آپ کا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے ارے جب یہ آپ سوچ لیں کہ جو انڈسٹریز بریک کیا گیا میرے ساتھ اس کو پنشمنٹ ملے گا پوسٹ ڈیتھ پیریڈ میں خدا پکڑے گا ان کو تو وہ ٹینشن بھی ختم ہے یہ ہے میرے نزدیک زندگی کا صحیح فارمولہ آج میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں آج صبح مجھے ایک ایک چیز ایک تجربہ ہوا دیکھیے <clears throat> ڈاروین نے ایک تھیوری پیش کی جو کہتے ہیں تھیوری آف ایولیوشن یا آرگینک ایولیوشن تو اس کی بڑی دھوم مچی اس پر ہزاروں بک لکھی گئی ہیں اور اربوں خربوں ڈالر خرچ کیے گئے یہاں تک کہ وہ دنیا کی بہت ہی ویل نون تھیوری بن گئی ایولیوشن اس کا امپیکٹ یہ پڑا کہ سب لوگ اسی ہی ٹرم میں سوچنے لگے وہ سمجھ لے کہ ایوولوشن جو ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے انکلوڈنگ ریلیجن تو بہت سے مسلم اسکالرس جو ہیں مسلم تھنکر جو ہیں وہ یہی بولی بولنے لگے کہ اسلام یہ جو پرافٹہڈ جو ہے اس میں بھی ایولیوشن ہے اور ہوتے ہوتے رسول اللہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اسلام کے لائے تو وہ آ کر کے وہاں پر ایولیوشن جو ہے وہ آخری اس کا کلبنیشن ہوا یعنی آدم جو تھے یا اور جو پرافٹ تھے وہ کچھ یعنی شروع زمانے کے پرافٹ تھے پھر ایولیوشن ہوا ایولیوشن ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے ہوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے وہ ایولیوشن مکمل ہوا اس لیے وہ اس سے نکالتے ہیں کہ رسول اللہ کامل پیغمبر تھے اور افضل الانبیاء تھے وغیرہ یہ سب بالکل بیس لیس نظریات ہیں بیس لیس باتیں قرآن سے یہ ثابت ہے کہ جو آئیڈیالوجی ہے توحید کی ideology of oneness of God تو سارے پرافٹ جو ہے یہی آئیڈیالوجی لے کر آئے ونس آف گاڈ کی آئیڈیالوجی اس کو ہم توحید کہتے ہیں آئیڈیالوجی میں کوئی بھی ایولیوشن نہیں ہے جو آئیڈیالوجی ہے ریلیجن آف توحید کی اس میں کوئی بھی ایولیوشن نہیں آدم سے لے کر کے محمد تک ایک ہی آئیڈیالوجی ہے ایک اور چیز اس میں ایولیوشن ہوا وہ ہے موڈ آف دعوی موڈ آف دعوی یعنی دیکھیے پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ by the word of mouth teaching کی آتی تھی منہ سے بول کر کے by the word of mouth تو وہ اسپیچ کا دور تھا پھر آپ جانتے ہیں کہ اگلا زمانہ آیا جب قلم بنا پیپر بنا تو لکھا جانے لگا تو لکھ کر کے خدا کی بات کو لکھ کر کے پرزرو کیا جانے لگا یہ زمانہ جو ہے شروع ہوا سیون سینچری سے جبکہ قرآن اترا تو پری قرآن پیریڈ جو تھا وہ ورڈ آف وہ وہ, زمانہ تھا جبکہ اسپیچ تھا دعوی کا دعوی ورک کا ذریعہ by the word of mouth قرآن میں آیا کہ اللہ بل قلم اللہ ابل قلم یعنی قلم کیا ہے پیپر پر آپ پین سے لکھتے ہیں تو پیپر کو استعمال کرنا اور پین سے لکھنا اس کی طرف اس میں بتایا گیا کہ اب زمانہ آ گیا ہے وہ جبکہ لکھ کر کے دعو کیا جا سکتا ہے یہ اللہ بالقلم یہ چلتا رہا پھر ٹین سینچری میں دیکھیے آپ پرنٹنگ پریس آیا پرنٹنگ پریس تو یہ ایک اور زمانہ آیا اس کے بعد پھر آگے پڑھا تو آپ جانتے ہیں کہ پھر الیکٹرانک میڈیا آیا اور پڑھا تو ملٹی میڈیا آیا اس طرح سے موڈ آف دعوی میں ایولیوشن ہوتا رہا تو ایک حدیث ہے بخاری میں کہ ان اللہ لاز بر رجول الفاجر خدا اپنے دین کی مدد یا لفظ جو ہے تائید کا ہے تائید مینس سپورٹ دینا خدا اپنے دین کو سپورٹ دے گا فاجر آدمی کے ذریعے بھی فاجر کا مطلب ہے سیکولر نان ریلیجس یہ میں سمجھتا ہوں کس کی طرف یہاں پر یہ ایک وہ ہے ایک ہنٹ ہے کہ جو سولہ کو ہم کہتے ہیں خدا نے سولاشن کو سپورٹو رول دیا سولاشن جو ہے وہ الگ کوئی چیز نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پوری پوری ہسٹری پوری پوری یونیورس سب کچھ اس لیے ہے کہ خدا گلوری کو واضح کرنے کے لیے کریٹر یعنی کو لوگ پہچانے خدا گلوری کو پہچانے اسی کے لیے جسے اتنی بڑی یونیورس کیوں بنائی گئی اتنی بڑی یونیورس کیوں بنائے گی سائنٹسٹ اب تک اس کا آنسر نہیں دے پائے ہیں کہ آخر اتنی بڑی یونیورس کیوں اس کا آنسر کیا ہے تاکہ انسان خدا کی گریٹنیس کو جان سکے O God you are great یہ کہہ سکے اگر اتنی بڑی یونیورس نہ ہوتی کوئی چھوٹی دنیا ہوتی ہے تو آپ کیسے کہہ پاتے O God you are great تو اتنی بڑی یونیورس جو ہے اس لیے ہے کہ آپ کوئی انسان دیکھے اس کو کہہ سکے اور O God you are great تو سب سے بڑا جو کنسرن خدا کا ہے وہ یہی ہے کہ لوگ خدا کو ریئلائز کریں خدا کو ڈسکور کریں یہی ہے جس کو کہا جاتا ہے معرفت تو اتنی بڑی دنیا جو بنائی گئی اتنی بڑی یونیورس تاکہ خدا کے گریٹنس کو لوگ پہچانیں پھر آپ نیچر کو دیکھیے جس کو آپ نیچر کہتے ہیں اتنی زیادہ میننگ فل ہے نیچر ایک ایک چیز میں اتنی زیادہ میننگ ہے اتنی زیادہ بیوٹی ہے کیوں یہ بھی اسی لیے ہے کہ آدمی یہ یہ اس کو دیکھ کر ڈسکور کرے کہ خدا کتنا میننگ فل ہے خدا کتنا بیوٹیفل ہے پوری پوری نیچر جو ہے خدا کو ریئلائز کرنے کے لیے ہے اور سولاشن کیا ہے جس کو ہم سولاشن کہتے ہیں وہ ہے سپورٹ سسٹم ہے دا یعنی تائیدی رول یا سپورٹو رول ہے اس کا جیسے کہ آپ دیکھیے سب سے پہلے جو انوینشن مانی جاتی ہے سولاشن میں وہ ہے ویل پہیا یہ جو اس کو ہم کہتے ہیں سولاشن اس میں پہلی جو انوینشن ہے وہ مانی جاتی ہے ویل ویل کیا ہے جب ویل بنی تو اس نے دا ورک کو موبلٹی دے دی موبلٹی حرکت کا ویل جو تھی اس لیے بنی کہ اس سے دا ورک کو موبلٹی ملے اس کے بعد جب آپ دنیا آگے بڑھی جیسے سپورٹ انسان نے وہ اسٹیم پاور دریافت کیا اور ریل بنی تو وہ میں ایک مرتبہ وہاں پر مجھے یاد ہے اب تک وہ جگہ شاہ گنج وہ جگہ تھی جون پور ضلع میں یو پی میں تو وہاں میں اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کھڑا تھا تو براڈ گیج وہاں سے جاتی تھی براڈ گیج تو ہم دونوں وہاں کھڑے تھے تو اچانک وہ دہرادون ایکسپریس آئی تھی وہ دہرادون ایکسپریس آئی اسی شان کے ساتھ جس تک ایکسپریس ٹرین چلتی ہے تو میں جب اس کو دیکھا تو میری زبان پہ آیا کہ خدا کی قدرت کا دوڑتا ہوا نشان ریل کو جو میں دوڑتے ہوئے دیکھا پٹری پر تو میری زبان پہ اچانک بالکل اچانک آیا خدا کی قدرت کا دوڑتا ہوا نشان اس لیے ہے یہ ساری چیزیں کہ کوئی انسان اس کو دیکھ کر خدا کو ریئلائز کر سکے الگ سے اس کا کوئی اہمیت نہیں ہے میں اکثر سوچتا ہوں کہ جب ارتھ کوئک آتا ہے سب مٹا جاتی ہیں چیزیں اور آخر میں جب کامت آئے گی تو سارے دنیا مٹا دی جائے گی تو پھر رول کیا ہے ان کا ان کا اٹرنل رول کیا ہے اب دیکھیں کہ کوئک آتا ہے تو کیا ہوتا ہے بب شہر جو ہے وہ کھڈر بن جاتے ہیں تو کیا ان کی ویلو ہے اور جب ججمنٹ آئے گا جب ڈوب جائے گا تو پوری پوری دنیا ہی ایسی ہو جائے گی کھڈر تو ان کا کوئی اٹرنل رول چاہیے اٹرنل رول کیا ہے ریئلائزیشن جس آدمی نے اس سے خدا کو ریئلائز کر لیا تو اس سے اس نے ایک اٹرنیٹی دریافت کر لی کیونکہ یہ معرفت جو ہے یہ تو اٹرنل ہو گیا اس سے ایک اٹرنٹی لے لی اس نے تو جب ریل بنی تو وہ جو موبلٹی دی تھی پہیے نے اور اس میں تیزی آئی پھر جب جہاز بنا تو اور تیزی آئی پھر جب کمیونیکیشن ایج آیا تو اور تیزی آئی ملٹی میڈیا آیا تو اور تیزی آئی یہ سب کا سب کیا ہے سیولاشن جو ہے وہ ورک کے لیے اس کا سپورٹو رول ہے سپورٹو رول ہے سب کچھ بنا ہے اسی لیے جو ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی تھی اس سے پہلے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کن تو کنزم مخفیہ فارت تو فخرت الخلق I was a hidden treasure I was treasure then I wanted to be known and I created man and nature تو یہ سب کچھ بنایا گیا کس لیے کہ انسان کریشن میں کریٹر کو جان سکے کریشن میں کریٹر کو جان سکے کریٹر کریشن کے واسٹس میں خدا کی گریٹنیس کو پہچانے کریشن کے کسی طرح جو میننگ ہے اس سے خدا کے میننگ کو پہچانے کریشن کے اندر جو بیوٹی ہے اس سے خدا کی بیوٹی کو پہچانے یہ ہے سارا معاملہ جو پوری پوری سولاشن جو ہے اس کا رول کیا ہے سپورٹو رول ہے دا ورک کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ آخری زمانے میں جب دجال ظاہر ہوگا تو ایک انسان دجال کا مقابلہ کرے گا دجال کا مطلب کیا ہے دجال کا مطلب ڈسیور ڈسیور یعنی ایسے ایسے ایسے باتیں آئیں گی جو انسان کو بہت زیادہ ڈسیو کرنے والی ہوں گی اور انسان بہت زیادہ دور ہو جائے گا خدا سے سچائی سے ان چیزوں سے تو وہ دجالی زمانہ ہوگا تو ایک بتایا گیا کہ انسان اس کو کل کرے گا تو اس دجالی کو ختم کرے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ تلوار مارے گا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات نہیں ہے آرگومنٹ کے ذریعے اسے ختم کرے گا لاجک کے ذریعے ختم کرے گا ریزن کے ذریعے ختم کرے گا یہ مطلب ہے اس کا تو اس میں یہ ہے کہ صحیح مسلم یہ روایت ہے کہ حاضہ کانا آدم الناس شہادت نیت رب العالمین یہ جو ہے دجال کے مقابلے میں جو انسان خدا کی گواہی دے گا خدا کو خدا کی خدائی کو بتائے گا اور خدا کو وقت کے لیول پر خدا اس زمانے میں جو لیول ہوگا لاجک کا ریزن کا اس اس سطح پر خدا کو وہ پروو کرے گا تو وہ ہوگا سب سے بڑی گواہی پوری ہسٹری کی سب سے بڑی گواہی اس کے پڑھنے سے میں سمجھ پایا ہوں کہ شاید یہ حدیث میں جو آیا ہے کہ اخوان رسول کا جو کانسیپٹ ہے اس کی طرف اس میں اشارہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری میں دو بہت بڑے رول ہیں ایک ہے جو اصحاب الرسول کا رول ہے کمپینین آف دا پروفٹ ایک وہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹریڈیشنل دور میں یہ رول ہوگا پھر سائنٹفک دور میں ایک رول ہوگا کہا گیا ہے کہ اخوان رسول brother brothers of the prophets یہ جو انسان کا ذکر ہے دجال کے مقابلے میں یہ اسی کا ایک فرد ہوگا اخوان رسول کا ایک فرد ہوگا وہاں اگرچہ ایک انسان کی بات ہے لیکن کوئی ایک انسان کوئی بڑا کام نہیں کرتا کوئی بھی انسان کبھی بھی کبھی بھی ایک انسان بڑا کام نہیں کر سکتا کوئی اس لیے ایک ٹیم چاہیے ایک گروپ چاہیے تو وہ انسان جو ہے اس گروپ کو ریپرزینٹ کرے گا وہ جو یہ کام کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم آپ اس اس زمانے کے کنارے پہنچ گئے ہیں اور ہم آپ کے لیے یہ ایک بلیسنگ ہے ایک گڈ ٹائڈنگ ہے کہ ہم اس پوزیشن میں کہ اس بڑے رول کو کر سکیں جو پوری ہسٹری میں سب سے بڑا رول ہوگا پوری پوری ہسٹری میں سب سے بڑا رول ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ کتنا تھرلنگ ہے یہ یہ احساس کہ ہم وہاں پر پہنچ چکے ہیں ہسٹری یعنی نے وہاں پر ہمیں پہنچایا ہے جہاں ہم پوری پوری ہسٹری کے سب سے بڑا رول کر سکیں یعنی خدا کی سچائی کو بہت ہی ہائر لیول پر ہم اس کو پروو کر سکیں بہت ہائر لیول پر اس کو ہم دنیا کے سامنے بتا سکے اس کو سمجھانے اس کو سمجھنے کے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گا آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل یہ کیا چیز میں کہہ رہا ہوں دیکھیے سیون سینچری میں سیون سینچری کے فرسٹ کوارٹر میں پرافٹ آف اسلام آئے دنیا میں سیون سینچری کا فرسٹ کوارٹر یہ دوبارہ تھا پری سرٹیفکیٹ تھا وہ تب سائنٹفک ڈسکوری سامنے نہیں آئی تھی کیونکہ وہ ٹریڈیشنل زمانہ تھا ابھی ٹریڈیشنل زمانہ اس زمانے میں کیا ہوا وہاں پر گرہن پڑا ایکلپس تو لوگ جو ہے اس زمانے میں بہت زیادہ سپرسر ہوا کرتے تھے ایکلپس کو سمجھتے تھے کوئی بلا آئی ہے آسمان میں بڑے انوکھے انوکھے خیالات تھے لوگوں کے زمانے میں تو لوگوں نے کہا کہ پرافٹ کا بیٹا تھا وہ ڈھائی سال کا تو مر گیا تھا دن لوگوں نے کہا کہ بیٹا مر گیا ہے کا اس لیے وہ آسمان میں اکلپس ہو گیا تو آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ غلط بات ہے کسی کے مرنے جینے سے اکلپس نہیں ہوا کرتا تو یہ جو ہوتا ہے سولر ایکلپس اور لیولر اکلپس تو آپ نے کہا کہ یہ آیتان من آیات اللہ آیتان من آیات اللہ یعنی یہ خدا کا جو سائنز ہیں S I G N S signs خدا کے سائنز میں سے دو سائنز ہیں خدا کے نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں یہ کہا آپ نے اب دیکھیے کہ وہ زمانہ جو تھا خود پرافٹ جانتے تھے کیونکہ آتا ہے قرآن جی میں کہ خدا نے اپنے نبیوں کو وہ کرایا یعنی مشاہدہ کرایا وہ جو ہے حضرت ابراہیم سلسلے میں کیا ہے وہ ہاں کزال کا نوری ابراہیم ملک ہوتا سماوات و لڑ یہ حضرت ابراہیم کے ریفرنس میں سمجھتا مگر مسجد ہر پرافٹ کے ساتھ یہ ہوا ہے وہ کزال کا نوری ابراہیم ملکوت سماوات و لڑ یہ یونیورس کا نظام تو خدا کو دکھا دیا پورے یونیورس کا جو سسٹم ہے اس کا جو نظام ہے اس کو دکھا دیا یہ بات کہی گئی ہے قرآن میں حضرت ابراہیم کے ریفرنس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہر پرافٹ کے ساتھ ایسا ہوا وقزہ نوری ابراہیم ملکوت سماوات وال زمین و آسمان کے ملکوت زمین و آسمان کا سسٹم دکھا دیا تو خود پرافٹ تو جانتے تھے لیکن جو جو آڈینس تھا اس کا فریم ورک وہ نہیں تھا اس کو سائنٹیفک لینگویج میں بتائیں آپ چھوٹا بچہ ہے اب آپ اس کو میرج کے بعد بتائیں تو کیا سمجھے گا وہ آپ شادی بیاہ کی بات کریں چھوٹے بچے سے کچھ نہیں سمجھے گا وہ کیونکہ ابھی اتنا میچور نہیں ہوئے وہ تو پروفٹ کے زمانے میں جو آڈینس تھا وہ ٹریڈیشنل آڈینس تھا اس کا فریم ورک ٹریڈیشنل تھا تو پروفٹ خود جانتے تھے لیکن آپ بولا آپ نے ٹریڈیشنل لینگویج استعمال کیا آپ نے تاکہ وہ سمجھ سکے تاکہ ان کا مائنڈ ایڈریس ہو سکے تو آپ نے کہا کہ یہ دو نشانیوں میں سے خدا کی نشانیوں میں سے دو نشانی ہیں آج اب اس پوزیشن میں ہے کہ اس کو ہم سائنٹفک لیول بتا سکیں آج جیسے میں آپ کو دیکھتا دکھاتا ہوں یہ دیکھیے یہ سورج اور زمین اور چاند آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سورج اور زمین اور چاند اب کیا ہوتا ہے what is eclipse solar eclipse اور لولر اکلپس کیا ہے آج کوئی بھی آدمی جانتا ہے اس کو ہم سائنٹفک دور میں جی رہے ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہ آبزرور کے دیکھنے کا فنامنا ہے یعنی اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے وہ دیکھنے والا دیکھتا ہے اسی کا نام ہے سولر اکلپس اسی کا نام ہے لونر اکلپس کیونکہ آپ ڈیڑھ سو میل اوپر چلے جائیں تو وہاں پر کچھ بھی نہیں رات دن سورج چمکتا رہے گا رات ہوگی نہ دن ہوگا تو آبزرور یہاں پر ہے زمین کے اوپر ہے اب یہ چاند گھوم رہا ہے گھومتے گھومتے یہاں آ گیا آبزرور ہے یہاں اور یہاں پر یہ سورج ہے تو یہاں پر جب چاند آ گیا تو آبزرور کی نسبت سے وہ سورج اوٹ میں آ گیا جب یہاں چاند آ جائے گا تو آبزرور کے لیے سورج اوٹ میں ہو جائے گا دیٹ از سولر اکلپس اچھا اب اگر ایسا ہو کہ زمین جو ہے ادھر آ جائے گھومتے زمین بھی گھوم رہی ہے چاند بھی گھوم رہا ہے تو زمین پر جہاں کا آبزرور کھڑا ہوا ہے اس کے اور سورج کے بیچ میں اگر چاند آ جائے تو وہ ہے سولر اکلپس اور اگر اس کے اور بیچ میں زمین آ جائے تو وہ ہے لیورل اکلپس تو میں نے ایک صاحب سے کہا اس کو لے کر کے انہوں نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ نشانیوں میں سے نشانی یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں میں نے کہا کہ دیکھیے یہ اس بات غور کیجیے تو میں نے کہا کہ یہ جو ہے ایک کرشمہ ہے ایک بریکل ہے کہ well calculated positioning of three moving bodies in a vast space کہ کس طرح سے ایک واسٹ اسپیس میں تین باڈیز گھوم رہی ہیں اور تینوں کی ڈفرینٹ سائز ہے یہ بہت ہی بڑا ہے جسے اگر یہ ہمارے پہاڑ مانے تو زمین جو ہے صرف گیت کے برابر ہے اور یہ چاند جو ہے یہ مسٹرڈ کے برابر دانے کے برابر ہے بہت زیادہ ڈفرینس سائز میں لیکن اس طرح سے وہ کیلکولیشن ذرا دیکھے کہ ہمارے دیکھنے کے حساب سے ایک سائز ہو جاتا ہے سب کا تبھی تو اکلپس ہوتا ہے اگر سائز ایک نہ ہو جائے دیکھنے کے حساب سے اکلپس نہ ہو آج جب ہم یہ کہیں گے اس طریقے سے تو ہم سائنٹفک فریم ورک میں کہیں گے اس بات کو جو پرافٹ میں کہا تیسرے فریم ورک میں اسی کو میں کہہ رہا ہوں کہ سولاشن جو ہے اس کا رول ہے سپورٹو رول سولاشن نے ہم کو یہ موقع دیا کہ ہم یہ لینگویج بول سکیں اسی پہلے ہم نہیں بول سکتے تھے خود دائی جو ہے وہ ایج لائے یہ دائی کا کام نہیں ہے سائنس جو ہے اسٹیم انجن بنائی یہ دائی کا کام نہیں ہے یہ سولاشن کا کام ہے تو سولاشن کو خدا نے سپورٹو رول دے دیا تو اصل چیز کیا ہے جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اصل چیز جو ہے کوئی انسان جو خدا کو یہ ریلائز کر سکے اور پھر سرینڈر کر دے خدا کے آگے زمین پہ کھڑا ہو کر کے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں گلیکسی ہے اور پلانٹ ہیں اسٹارس ہیں اور یہ ماؤنٹین ہے اوشن ہے کسی کو پتا نہیں کہ اس کو کسی نے کریٹ کیا ہے اینیمل بھی نہیں جانتے کوئی بھی نہیں جانتا یہ صرف انسان ہے اس کو خدا نے مائنڈ دیا ہے کنسپچل تھاٹ دیا ہے جو آبزرو کرتا ہے جو سوچتا ہے جو ٹیلیسکوپ بناتا ہے جو مائکروسکوپ بناتا ہے ملین ملین سال سے اینیمل دنیا میں ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ کوئی ٹیلیسکوپ بنا سکیں کوئی مائکروس بنا سکیں یہ انسان بناتا ہے تو انسان جو ہے زمین پہ کھڑا ہو کر دیکھتا ہے آبزرو کرتا ہے سوچتا ہے کنٹمپلیٹ کرتا ہے اور پھر ریئلائز کرتا ہے خدا کو اور پھر وہ کہتا ہے کہ O God you are all powerful O God you are the lord of the universe you are the sustainer of the universe you are the day of lord of the day of judgment یہ سب ریئلائز کرتا ہے اس کو اکنالج کرتا ہے خدا کو اور پھر کہتا ہے O God I surrender before you یہ جو خود سے مان کر کے سرنڈر کرنا یہ صرف انسان کرتا ہے اپنے اپنی فریڈم کو وہ مس نہیں کرتا جب جب اس کو یہ ڈسکوری ہوتی ہے خدا کی یہی وہ انسان ہے جس کے لیے خدا نے پیراڈائز بنائی ہے تو میں کل سوچ رہا تھا آدب کا جو قصہ ہے قرآن مجید میں تو ایک بات سمجھ میں آئی خدا نے قرآن میں بتایا گیا خدا نے آدم کو بنایا اور اس کو پیدائش میں رکھا اس اس کو اسٹڈی کر کے اس جو پورا بیان ہے اس میں میں سمجھا اس بات کو کہ خدا نے بنایا پہلے پیراڈائز بہت ہی بیوٹیفل بہت آئیڈیل ورلڈ پرفیکٹ ورلڈ ہر قسم کی ہیپینیس وہاں پر ہے ہر قسم کے بیوٹی وہاں پر ہے سارے ڈیزائر کے لیے فلفلمنٹ کا سامان وہاں پر ہے یہ ہے پیراڈائز اب اب خدا کو چاہیے وہ انسان جو اس کو سیٹل کیا اس کے وہاں پر اس کے لیے خدا نے آدم کو بنایا آدم فرسٹ مین یہ فرسٹ مین جو تھا وہ کمپلیٹ انسان تھا وہ کوئی سب ہیومن نہیں تھا وہ اور اس کو رہا رکھا ٹیمپری ایک ٹیمپرری پیراڈائز میں رکھا ہو اس لیے ایک لیسن دینے کے لیے قرآن میں بتایا گیا ہے کہ خدا نے آدم کو علامہ آدم السما اللہ خدا نے آدم کے مائنڈ میں سب کچھ پوٹینشیل بھر دیا سارے پوٹینشیل سارے پوٹینشیل علامہ آدم السما اللہ اب ماں صرف اس کو انفورڈ کرنے کا ہے آدم جو ہے اس کے مائنڈ میں جو بلین بلین بلین جو پارٹیکلس ہیں وہ سب پارٹیکل آف انفارمیشن ہے پارٹیکل آف وزڈم ہے اسی کو انفولڈ کر کے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے تو خدا نے کیا کہا آدم سے وہاں کہ یہ دیکھو ایک ٹری ہے اس کو مت چھونا اس کا پھل مت کھانا اس کو کہتا ہے ٹری تو جس پیراڈائز میں خدا نے آدم کو رکھا تھا وہاں ایک ٹری تھا اور خدا کی طرف سے یہ تھا کہ اس کا پھل مت کھانا پھل کھاؤ گے تو پھر پیراڈائز چھن جائے گی اس پر غور کرتے ہوئے مجھے سمجھایا کہ ٹری کیا تھا وہ ایک سمبل تھا ڈسٹریکشن کا تھا that was symbol of destruction تو کروشل چیز کیا ہے کروشل چیز کیا ہے اپنے آپ کو you have to save yourself from distraction یہ تھا خدا کا میسج کیونکہ دوبارہ جو پوٹینشیل ہے اس کو تو انفولڈ ہونا ہی ہونا ہے صرف یہ ہے کہ تم ڈسٹریکشن کر کے اس کے انفولڈنگ کے پروسیس کو روک نہ دو نان اسٹاپ چلتا رہے یہ خدا نے میسج دیا انسان کو کہ پوٹینشیلی تم وہی ہو جو تمہیں بننا ہے لیکن اس پوٹینشیل کو ایکچوئل بننے کے لیے جو پروسیس چلے گا اس کو انفولڈ کرنے کا اس میں ایک ہی آبسٹیکل ہے وہ ڈسٹریکشن ڈسٹریکشن کیا ہے وہ خدا نے بتا دیا ڈیٹیل کے ساتھ کہ ہماری ڈیزائرز ہمارے اندر جو اینگر ہے لسٹ ہے اور جو ہمارے اندر یہ ہے انٹالرنس ہے نگیٹو تھاٹ ہے اور تھرڈ کلاس چیزوں میں خوشی ڈھونڈنا ہے شاپنگ ہے اور آؤٹنگ ہے اور بیوٹی بیوٹیفکیشن ہے بناؤ سگار ہے یہ سب کا سب ڈسٹریکشن ہے کیونکہ وہ اس پروسیس کو روکتا ہے انفولڈنگ کے پروسیس کو اسی لیے حدیث بات ہے کہ البزا ہے تو میرا ایمان یعنی سادگی ایمان ہے کیونکہ جب تک آپ سادگی کو نہیں پکڑیں گے تب تک آپ جس طرح سے بچیں گے نہیں سمپلسٹی جو ہے سمپلسٹی کو جب تک نہیں پکڑیں گے آپ تب تک ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جس طرح سے بچ سکیں تو ڈسٹریکشن سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے آپ کو سمپلسٹی کو پکڑنا پڑتا ہے اپنے ڈیزائر کو روکنا پڑتا ہے ڈیزائر کو فلفل کرنا نہیں ہے کیونکہ وہ فلفل تو ہوگی نہیں کبھی بھی یہ امپاسبل ہے کہ آپ ڈیزائر کبھی فلفل ہو سکے آپ کو ٹیمپرری جوائے مل سکتا ہے ٹیمپرری جوائے لیکن دس دن کے بعد ایک مہینے کے بعد سال بھر کے بعد پھر وہی کوئی پھر وہی کوئی پھر وہی کوئی تو میں صاحب <clears throat> میں یہ سمجھ پایا ہوں کہ یہ جو فائبرن ٹری تھا that was a symbol of distraction تو انسان کو خدا نے سارے پوٹینشیل دیے ہیں اپنی پرسنالٹی کو کمپلیٹ کرنے کے لیے یعنی وہ انسان بننے کے لیے جو پیراڈائز میں بسایا جا سکے لیکن ایک ہی آپسٹیکل ہے وہ ہے ڈسٹریکشن یہی ایک آپ کو کرنا ہے اس چیز کا پروف دینا ہے جو آدمی اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچاتا رہے بچاتا رہے تو انفولڈنگ کا پروسیس تو اپنے آپ چلتا ہی رہے گا پھر وہ تو رکنے والا نہیں وہ نان اسٹاپ چلے گا وہ اور قرآن میں ہے کہ قرآن میں کہ زال کا جزا ہم بما صبرو پیراڈائز ان کا حصہ ہے جنہوں نے صبر کیا پیشنس سے کام لیا میں اس پر غور کیا کہ آخر پیشنس کی کیا امپورٹینس اتنی زیادہ کیوں ہے پیشنس صبر کیوں ڈسٹریکشن سے بچنے کے لیے ہی تو چاہیے ڈسٹریکشن کیا ہے ٹیمپٹیشن ٹیمپٹیشن ہر ڈسٹریکشن کے پیچھے ایک ٹیمپٹیشن ہوتا ہے جیسے آدم کو ایک ٹیمپٹیشن ہوا تو وہ جا کر انہوں نے فارمنٹری انٹری کو کھا لیا جو بھی جس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریکشن اس کے پیچھے کوئی ٹیمپٹیشن ہوتا ہے چاہے آپ شاپنگ کریں چاہے آپ آؤٹنگ کریں اب چاہے آپ یہ جو سپرفلس قسم کے جو جو تماشے ہیں اس میں آپ نے کو لیا کر کے اس میں ہوا کریں جتنے بھی ڈسٹریکشن والی باتیں ہیں ہر ایک کے پیچھے ایک ٹیمپریشن لگا ہوا ہے تو وہاں پر آپ کو صبر کرنا ہے پیشنس سے کام لینا ہے آپ کو کنٹرول کرنا ہے سیلف ڈسپلن صبر means self discipline temptation means صبر مینس سیلف کنٹرول تو اس معنی کہ ایک ہی شرط ہوئی پیراڈائز کو پانے کے لیے وہ ہے سیلف کنٹرول ایک ہی شرط ہے کیونکہ وہ تو اپنے آپ ہونا ہے یعنی پوٹینشیل کو ایکچوئل بننا ہے اپنے آپ وہ نان اسٹاپ ایک پروسیس چلے گا وہ لا آف نیچر ہی چلاتا رہے گا وہ دنیا میں آپ جب رہیں گے ڈفرینٹ قسم کے ایکسپیرئنس ہوں گے ڈفرینٹ قسم کے آبزرویشن سامنے آئیں گے ڈفرینٹ چیزوں کی اسٹڈی کریں گے آپ انٹریکشن کے جب ہوگا تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کے آئیڈیاز آئیں گے اسی کے تھرو آپ کا وہ انفولڈنگ ہوتی رہے گی انفولڈنگ لیکن جب وہ ٹیمپریشن آتا ہے ٹیمپریشن جو آپ کو ڈسٹریکٹ کرتا ہے وہاں پر اپنے کو روکنا ہے آپ کو ایک ہی فارمولا ہے پیراڈائز میں پہنچنے کا وہ ہے سیلف کنٹرول سیلف کنٹرول بس اور کوئی فارمولا نہیں ہے کیونکہ وہ تو اپنے آپ وہ پروسیس اپنے آپ چلنے والا ہے اس پروسیس میں کوئی کوئی روک نہیں ہے یہ ہے وہ بات جو انسان کو بتانی نہیں ہے کہ لوگ جھوٹی خوشیوں میں اتنی بڑی چیز کو مس کر رہے ہیں وہی جو کہ چار دن کی چاندنی ہے پھر اندھیری رات ہے جھوٹے ٹینشن میں جیتے ہیں جھوٹے نگیٹو تھاٹ میں جیتے ہیں جھوٹی خوشیوں میں اپنے آپ کو ہوا کرتے لے کر کے فالس ہوڈ پہ جیتا ہر انسان فالس ہوڈ میں جس کو بھی دیکھیے یہ سب فالس ہوڈ ہے اسی سے انسان کو اویئر کرنا یہ ہمارا مشن ہے اور یہ زمانہ جبکہ ہم سائنس کے زمانے میں ہیں تو ہم سائنس کی یعنی سائنس نے ہمیں جو جو چیزیں دی ہیں اس کو لے کر کے ہم اپنی بات کو اور زیادہ یعنی طاقت کے ساتھ زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹ کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں دنیا کے سامنے جو پہلے پاسبل نہیں تھا تو کیا خلاصہ نکلا کہ خدا نے یونیورس کو بنایا صرف اس لیے کہ انسان اپنے کریٹر کو پہچان سکے خدا نے یونیورس کو بنایا کس لیے تاکہ انسان کریٹر کو پہچان سکے یعنی کریشن میں وہ کریٹر کا جلوہ دیکھ سکے اب اس کے بعد خدا نے پرافٹ کو بھیجا پرافٹ کو بھیجا تو پرافٹ جو ہے پہلا پرافٹ کے کئی وہ ہیں پیریڈ ہیں پہلے پیریڈ میں پرافٹ آئے وہ by the word of mouth کا جو زمانہ میں نے کہا کہ منہ سے بول کر بتانا جسے نو کے بارے میں قرآن میں آیا ہے کہ سم عالم تو لم واسرت تو لم بسارا مطلب وہاں پہ بول کر کہہ کر کے اسپیچ کے ذریعے میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی پھر قرآن میں علامہ بال قلم یعنی پیپر کا زمانہ آ گیا قلم کا زمانہ آ گیا تو لکھا لکھا جانے لگا خدا کی بات کو لکھا جانے لگا اس کے بعد پھر ایٹین سینچری میں پرنٹنگ پریس کا زمانہ آ گیا اور آیا تو الیکٹرانک میڈیا آ گیا اس طرح سے دا ورک کے لیے سولاشن جو ہے وہ پرووائڈ کرتی رہی موڈس ایک کے بعد ایک تاکہ داور آگے بڑھتا رہے آخری زمانے میں سائنٹفک ڈسکوریز نے اس کو ممکن بنا دیا کہ ہم زیادہ بڑے پیمانے پر زیادہ اسٹرانگ لاجک کے ساتھ اپنی بات کو پیش کر سکیں جو اس سے پہلے پاسبل نہیں تھی جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا یہاں پر کچھ کتابوں کے نام لیے تھے میں نے کہ جیسے ایک کتاب ہے وہ وہ جو ففٹی سائنٹسٹ کے اس میں آرٹیکل ہیں ففٹی فائیو زیرو وہ چھپی تھی پیرس سے اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انڈیا میں بغیر میں چھپ چکی ہے وہ evidence of God in an expanding evidence of God in an expanding universe یہ آج سے کچھ سو سال پہلے ایسی بک نہیں چھپ سکتی تھی کیونکہ تب انسان کو پتا ہی نہیں تھا کہ ایکسپینڈ کر رہی ہے اور سارے ایویڈینس جو تھے وہ سامنے نہیں آئے تھے یہ سائنٹفک ایج میں یہ سب پاسبل ہوا evidence of God in an expanding universe ایسی ایک کتاب ہے وہ اس کا ٹائٹل رائٹر نے رکھا تھا اس کے title man does not stand alone lone Arabic میں بڑا اچھا اس کا ٹرانسلیٹ چھپا ہے بڑا اچھا ٹائٹل لگایا انہوں نے کہ اللہ تجلّہ فی تجلح علم اوریجنل ٹائٹل جو تھا اس کا کہ man does not stand alone لیکن عربک میں جو ٹرانسلیٹ ہوا ہے اس کا تو وہ ہے اللہ تجلّہ فی عصر العلم یعنی خدا جو ہے یعنی جو خدا سائنٹفک نالج زمانے میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے ایسی ایک اور کتاب میں نے چھپی ایک کتاب میں نے پڑھی اس کا ٹائٹل تھا کہ nature and science speak about God nature and science speak about God تو اس طرح کی بہت ساری کتابیں چھپی مجھتا ہوں کہ سب سے پہلی کتاب جو اس سبجیکٹ میں چھپی تھی وہ ہے مسٹیریس یونیورس مسٹیریس یونیورس میں نے جب ایک کتاب پڑھی تو مجھے ایک چیز سے آپسیشن تھا کیونکہ لوگ یہ اس سے پہلے جو کتابیں چھپی تھیں وہ سمجھتے تھے کہ سارا معاملہ کاز اینڈ افیکٹ کا معاملہ ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں تعلیل تو خدا کی ضرورت کیا ہے یہ جو اس زمانے کے جو اتھیس تھے ماڈرن اتھیس وہ کہتے تھے کہ سب کچھ cause and effect cause and effect تو پھر کیا ضرورت ہے ہمیں خدا کی اس کتاب میں اس اس, اس کو ڈسٹرائے کر دیا اس نے سر جیم جیز نے اسے ڈسٹرائے کر دیا اس, اس میں مثلا اس میں ایک ایک ایگزامپل دیا ہے اس نے اس کا لا آف انٹراپی کا اور ایک ایگزامپل دیا ہے اس میں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ کا اب جانتے ہیں ریڈیو ایکٹیو ایلیمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ الیکٹران جو ہے وہ ٹوٹتے رہتے ہیں تو کال افیکٹ والوں نے یہ بتایا تھا کہ وہ یعنی جب وہ ٹوٹتا ہے تو کوئی اور دوسرا پارٹیکل کی وجہ سے ٹوٹتا ہے وہ اور وہ کیا ہے کاسمک ریز جو آتی ہیں یعنی کاسمک ریز جو آ رہی ہیں اس کی وجہ سے اس کے الیکٹران ٹوٹتے رہتے ہیں کاسمک ریز کی وجہ سے تو اس کا ایکسپیرئنس کیا گیا زمین کے نیچے اتنی گہرائی میں جا کے اس کو دبا دیا کہ جہاں کاسمک ریز نہیں پہنچ سکتی تھی سائنٹیفکلی تب بھی الیکٹران ٹوٹ رہے تھے اسی ریشیو سے ٹوٹ رہے تھے تو کاز اینڈ افیکٹ کا فارمولا ختم ہو گیا وہ آرگومنٹ ختم ہو گیا وہ تو اس زمانے میں خود سائنٹسٹ لوگوں نے ایسی کتابیں چھاپی ہیں جو ایک بہت ہی اونچے لیول پر خدا کی سچائی کو کا پروف دے رہی ہیں بہت اونچے لیول پر میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں اس کے کچھ کا میں نے اپنی کتاب میں لیا ہے گاڈ رائزز میں آپ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو سولاشن جو میں نے کہا کہ سپورٹو رول دے رہی تھی تو ہوتے ہوتے ہوتے یہاں تک پہنچا کہ جو انسان کا جو اپنا جو انسان کی جو اپنی جو لرننگ ہے اسی لیول پر خدا کی سچائی کا پروف یعنی انسان کے ایکسپٹڈ بیس پر نالج یعنی سائنٹیفک نالج کیا ہے سائنٹیفک نالج جو ہے انسان کی اپنی ایکسپٹڈ بیس ہے انسان مانتا ہے کہ یہ جو بات سائنس پروف ہوئی ہے وہ سچائی ہے وہ صحیح ہے تو انسان کے انسان کے اپنے ایکسپٹڈ بیس پر خدا کی سچائی کو پروو کرنا یہ پاسبل ہوا اس زمانے میں جو اس سے پہلے پاسبل نہیں تھا یہ بک جو میں نے بتائی آپ کو مسٹیریس یونیورس اور یہ کئی کتابیں جو بتائی آپ کو میں نے اس طرح اور بھی کئی کتابیں ہیں وہ آج کی جو ایکسپٹڈ بیس ہے ایکسپٹڈ انٹلیکچل بیس آج کے جو ایکسپٹڈ انٹلیکچل بیس ہے اسی لیول پر ڈیوائن ٹروت کو پروف دینا اسی لیول پر ڈیوائن ٹروت کو ثابت کرنا یہ انوکھی بات ہوئی جو اس زمانے میں ہوئی ہے اس سے پہلے ایسا پاسبل نہیں تھا اس سے پہلے ایسا پاسبل نہیں تھا یہ سائنس کے زمانے میں ایسا ہوا ہے پھر آپ دیکھیے ایک اور آسپیکٹ اس کا یہ ہے کہ ٹریڈیشنل زمانے میں کیا تھا اس زمانے میں خدا کو کبھی کوشچن نہیں کیا گیا تھا خدا کے ایگزٹینس کو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں axiom A X I O M axiom Urdu میں کہیں کہ مسلمہ یعنی خدا کا جو ایگزٹینس ہے خدا کا جو بلیف ہے خدا کو جو ماننا ہے یہ ایکشن بنا ہوا تھا یعنی مسلم تھا کہ خدا تو ہے ہی تو اس زمانے کے جو اس زمانے کے جو یعنی جو اس زمانے کی جو وہ تھی جو ڈیویشن ہوتا تھا جو جو برائی تھی اس زمانے کی وہ تھی صرف یعنی خدا کو مان کر اس کا پارٹنر خدا کو مانتے ہوئے اس کا پارٹنر بنانا یہ تھا وہ زمانے کی برائی کہ خدا تو اکشپ کے درجے مانا ہوا تھا وہ تو ایک مسلمہ کے درجے مانا ہوا تھا خدا تو خدا کو مانتے ہوئے اس کا پارٹنر فرض کرنا جس کو کہتے ہیں شرک تو پچھلے زمانے کا کی جو برائی تھی وہ شرک تھی تو تمام نبی جو ہے وہ شرکے کو یعنی شرک کاٹ کرنے کے لیے شرک کو توڑنے کے لیے لیکن یہ جو سائنٹفک زمانہ آیا ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا کہ <clears throat> خدا کا مسلمہ ٹوٹ گیا خدا ایز ایکسیم جو ہے نہیں رہا کہ خدا ہی نہیں ہے اب تو اب ایسی کتابیں لکھی گئی کہ گاڈ از ڈیڈ اس طرح کتابیں لکھی گئی اس بات کو سمجھیے کہ دو دور جو ہیں دو پیریڈ جو ہیں پہلے پیریڈ میں خدا ایکشن بنا ہوا تھا یعنی مسلمہ بنا ہوا تھا تب کی برائی کیا تھی صرف خدا کو مان کر اس کا پارٹر بنانا کسی کو اس زمانے میں کیا ہے کہ خدا کا ایگزٹینس کا انسان نے ریفیوز کر دیا یعنی مسلمہ ہی ٹوٹ گیا وہ بطور ایکشن نہیں رہا خدا اب یہ بے بس تھا دائی آج کا دائی بے بس تھا کہ کیسے ثابت کرے کیسے پروو کرے یہاں پر خدا نے سائنس کے ذریعے سے اس کا پروف پرووائڈ کیا تو سائنس کا ایک بہت بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ایک ایسے پیریڈ میں جب کہ خدا کا مسلمہ ٹوٹ گیا تھا ایسے ایویڈینس دیے جسے ہم خدا کے ایگزٹنس کو پروو کر سکیں ایگزٹنس آف گاڈ کو پروو کر سکیں اور ان کتابوں کو آپ پڑھیے evidence of God in an expanding universe man does not stand alone mysterious universe اور ایسی بہت ساری کتابیں ہیں میں نے اس کے ریفرنس دیے ہیں اس میں اپنی کتاب میں تو سائنس کے ذریعے ہمیں وہ ایویڈینس ملا جس سے ہم اس زمانے میں جبکہ خدا کا مسلمہ ٹوٹ گیا تھا پھر سے خدا کو ری اسٹیبلش کر سکیں خدا کے عقیدے کو یہ ہے سولاشن کا سپورٹو رول تو اس زمانے سے لے کر جب سولہ نے ہمیں ویل دیا تب سے لے کر آج تک برابر ایک سپورٹو رول حاصل رہا ہے دعوی مشن کو اور آج بھی وہ ملا ہوا ہے تو آج جو لوگ سائنٹفک ایج میں اس پورے چیزوں کو جانیں اس کو استعمال کریں اور خدا کو اس لیول پر ثابت کر دیں خدا کا پروف اس لیول پر فراہم کرتے ہیں انسان کو کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ انسان انسان کے کے اپنے اپنے accepted intellectual base accepted intellectual base اس لیول پر خدا کی سچائی کو پروف کر دیں یہ ہوگی عظیم شہادت آپ کے لیے خوشخبری ہے یہ کہ آپ اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جبکہ آپ سب سے بڑی جو وٹنس ہے وہ دے سکے شاید ازما اس کو کہا گیا حدیث میں شاید مانے وٹنس یہ سب سے بڑا دعوی ورک کیونکہ اس کے بعد پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہسٹری کا اینڈ ہے جب آپ ایسا کر چکے ہوں گے آج کا انسان جب یہ کر چکا ہوگا آج کا دائی تو پھر ہسٹری کا اینڈ آ جائے گا اور اسی کے لیے یہ سب جو گلوبل وارمنگ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اسی کا ایک کسی کا ایک اسی کو بتا رہی کہ وقت آ گیا ہے وہ تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اس بات کو سمجھیے اور آج کے جو اپرچونٹی ہیں اس کو اویل کر کے اس سب سب سے بڑے کام کو انجام دیجیے تاکہ خدا آپ کو پیراڈائز کے لیے سلیکٹ کرے اقول قولی حاضہ وسطر اللہ علی ولکم اجمعین